سفر ان تینوں کی کوئی حیثیت نہیں ان تینوں کی آپ نے نفی فرما دی ادوا کا معنی یہ ہے کہ کسی مرض کا متعدی ہونا کسی بیماری کا متعدی ہونا یہ ادوا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے نفی فرما دی کہ آج کوئی چیز نہیں کوئی مرد متعدی نہیں ہوتا جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے یا ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ فلاں مرض پھیلتا ہے متعدی ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے نفی فرما دی کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا یعنی کسی مرض کے اندر تب تاثیر نہیں ہے کہ وہ پھیلے ایک صحابی نے پوچھا بھی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بالکل صحیح ہوتا ہے اس کا جسم اس کی کھان بالکل صاف ہوتی ہے اور اگر میں اسے کسی خارش زدہ اونٹ کے پاس کھڑا کر دوں اسے بھی خارش لگ جاتی تو مرض پھیلتا ہے متا ہوتا ہے رسول اللہ آسد نے شاہ سمایا من اجرب الاول پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی جس نے پہلے اونٹ کو لگائی ہے اسی نے تمہارے من کو لگائی تو کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اپنی طبیعت میں یا اپنی تاثیر کے لحاظ سے اور اگر کسی کو کوئی مرض لگ جاتا ہے تو یہ اللہ کے امر سے لگتا ہے یہاں کچھ اور احادیث ہیں جو بظاہر اس حدیث سے ٹکرا رہے ہیں مثلا رسول اللہ اعظم کا فرمان اذا سمعتموه في ارض فلا تدخلوها تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں تعاون پھیلا ہوا ہے اس علاقے میں مت جاؤ اس میں داخل مت ہو مانا یہ کہ اگر تم جاؤ گے وہ تعاون تمہیں بھی لگ سکتا ہے تو یہاں مرض کے متعدی ہونے کا پتا چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لا یورد مبرد علی مسحم وہ شخص جس کے پاس صحیح اونٹ ہے صحت مند اونٹ ہے اسے اس شخص پر داخل نہ کیا جائے جس کے پاس بیمار اونٹ یا کھجلی والے اونٹ اس کا معنی یہ ہے کہ ان اونٹوں کا مرض اس کے صحیح اونٹوں میں سرایت کر سکتا ہے بطور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی فر من اس کے کا من الاسد کہ تم جزام والے شخص سے جس کو کوڑ کا مرض ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اس مریض سے اگر ملو گے مخالفت کرو گے اس کا مرض تمہیں لگ سکتا ہے بظاہر یہ احادیث اس حدیث سے ٹکرا رہی جس میں رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادوا یعنی مرض کا متعدی ہونا کچھ نہیں نفی فرما دیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کسی مرض میں تب ان تاثیر ہے کہ وہ متعدی ہو مگر اللہ رب العزت نے کچھ اسباب پیدا فرما دیے مرض ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک مجلوم شخص رسول اللہ وسلم کے پاس آیا اسے توڑ کا مرض آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اس کا ہاتھ آپ نے پکڑا اور برتن میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ کل سے قتم دمداز تبکر اللہ کہ تم یہ کھانا کھاؤ ہمیں اللہ پر توقع یعنی تم مجلوم ہو توڑ کے مریض ہو اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے تبکل ہے تمہارا یہ مرض ہم تک نہیں پہنچے گا یہ مرض پہنچانا اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے اسباب بنائے ہوئے لیکن در حقیقت وہ اسباب اس مرض کے خالق نہیں ہے خالق اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ اللہ کے امر سے پہنچ سکتے کوئی شخص ٹھنڈا پانی پی دے اسے زکام ہو جائے بہت سے لوگ پیتے نہیں ہوتا اگر یہ تاثیر ٹھنڈے پانی میں ہے تو سب کو ہوتا یہ صرف اللہ کے امر سے اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمانے والا ہے اسباب خیر بھی ہو سکتے ہیں اسباب شر بھی ہو سکتے ہیں اسباب خیر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے ذات ہی اسباب کا اس میں کوئی کمال نہیں اللہ کی تاثیر سے سب کچھ حاصل ہوتا اللہ رب العزت وہ اثر پیدا کرتے اسباب خیر کی قرآن میں مثال موجود کما جائے اللہ خشوا بولے ستما علم نہیں غلوب وم امن نثر و علیہ بنے اللہ جنگ بدر اسلام کا پہلا رضوا ہے پہلی جنگ مسلمان بڑے کمزور تھے اور میدان میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ تجارت کے قافلے کو لوٹنے گئے تھے جو ملک شام سے آ رہا تھا ابو سفیان کے سربراہی نے تو آپ کا یہ نکلنا معروف ہو گیا مشہور ہو گیا مکہ سے ایک فوج آ گئی اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے اس فوج سے کچھ بھیڑ ہوگی جو پوری طرح اسلحے سے لیس تھے ایک ہزار ان کی تعداد تھی تلواریں گیزے تیر گھوڑے اور موجود اور یہاں صرف تین سو تیرہ سب پیدل صرف ایک دو گھوڑے موجود صرف تلواریں ہیں باقی سامان نہیں ہے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ایک ہزار فرشتہ بھیج پھر فرمایا کہ چلو تین ہزار بھیج پھر فرمایا کہ پانچ ہزار بھیج فرشتہ بڑی طاقتور مخلوق قوم لوت کی بستی کو ایک ہی فرشتے نے اٹھایا اور بلندی سے نیچے پھینک اتنا فضل اٹھا لیا رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جبریلا کی صورت ہی ہوتی ہوں سب کو میرے جنا کپور کو جنا ہی سب کو خوب ہو میں نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ان کے چھ سو پر تھے اور ہر پر کتنا بڑا تھا کہ چاروں طرف سے اس ایک پر نے آسمان کو ڈھانپا ہوا ایک ایک پر اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک پر پورے آسمان کو ڈھانپ اللہ تعالیٰ نے پانچ ہزار فرشتے تھے لیکن صاحب ہی فرمایا تو من نفر ہند اللہ یہ بات نوٹ کر لو کہ مدد اللہ کی طرف سے تم سمجھو کہ فرشتے مدد کریں گے کتنی بڑی تعداد نہیں مدد اللہ ہی دے کر یہ اسباب ہے اللہ تعالی اسباب مہیا فرمانے والا اسباب خیر پر اللہ کے شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور نوازے گا تمہارے عقیدے میں پختگی آئے گی اصبح عبادی دن بھی یہ بساخروں بھی حدیبیہ کے سفر میں رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات جو بارش برسی ہے اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا جب صحابہ نے تفصیل پوچھی تو رسول اللہ وسلم نے ساتھ فرمایا اما من قال مجرنا بفضل الله فهو مؤمن به وكافر بالكواكب وأما من قال مجرنا بنوع كذا فهو كافر به ومؤمن بالكواكب جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے برسائی جو خیر کا سبب ہے جس سے کھیتیاں پیدا ہوگی جس سے مویشی سیراب ہوں گے انسان سیراب ہوں گے اور ایک وافر رزق اس بارش کی برکت سے حاصل ہوگا یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے فرمایا کسی ایک جملے کو ادا کرنے سے ان کے ایمان میں نکھار آئے ان کا ایمان اور ہو ہوگا اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں حضرت کی دین ہے کھلا ستارے کی تاثیر ہے ستاروں کا علم اس قوم کو لے ڈوبے گا اس قوم کے عقیدوں کے جنازہ نکل رہے ہیں ان ستاروں کے علم سے جو برجوں کا علم اور یہ اخباریں جو اس علم کو نشر کرتی ہیں ہر ہفتے گمراہ کن ہے مشرق شرک کی ترویج ہو رہی رایا کہ جس نے ایک بارش کی محنت ستاروں کی طرف منسوخ کر دی کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دیں وہ کافر بن گیا مشرق بن گیا یہ سرب خیر اللہ کی طرف سے اسی طرح شر بھی اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق ہے اسباب کا خالق ہے ان اسباب کی تاثیر اللہ کے عمر سے اللہ نے آگ پیدا کی اس نے گرمی رکھی یہ گرمی اللہ کے عمر سے اللہ چاہے تو بجھا دے ابراہیم نے اسلام پر بجھا دیا جان آر کو نہیں تم مسلام امرا ابراہیم آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی اب آگ جل رہی ہے فون دیکھ رہی لیکن تاثیر نہیں جب جلاتی ہے تو اللہ کے امر سے جلاتی آج نہیں جلا رہی تو اللہ کے عمر سے نہیں جلاتی وہ اسباب کا بھی خالق ہے مسبت کا بھی ہے اسباب کے اندر جو تاثیر ہے اس کا بھی ہے اللہ رح الخلق والامر یہ خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کی ہاں اگر اسباب شر آپ کو نظر ہے تو خوف کا اظہار ہونا چاہیے اللہ رب العزت پر توکل ہونا چاہیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حسم نعم الوکیل اللہ نے کافی اور وہ بہترین تار صاحب ہے یہ توکل ایک بڑی کارانہ چیز اگر اللہ کے امر سے کسی شر کی تاثیر واقع بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کے حکمت رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو اس قدر تکلیفیں دیتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا اشبد البلاد الانبیاء ثم انسل بل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی اسباب شر کو دیکھ کر پریشان ضرور ہو اللہ رب العزت کی پناہ طلب کریں اور اس پر توقع کا اظہار کریں ان اسباب کو اختیار کریں کہ شر کو ٹالنے والے جیسے سب اللہ علیہ اللہ کا فرمان ہے بات وہ تو سب پینل بنا بڑے بخو سبق میں جلدی کیا کر سب کا دیا کر اس لیے کہ تکلیفیں مشکلیں بلائیں اس سبقے کو کھلا نہیں سکتی سب کا جب دیتے ہو اتنا اونچا وہ چلا جاتا ہے یہ مشقتیں اور یہ تکلیفیں یہ مصیبتیں یہ آلام صدقے کو کھلا نہیں سکتے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے باپ عمر صاحب صدقہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے اس طرح دعا رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان بنا بد دعا جلد آفیہ بھی بڑے سماج اور ہر ایسا نظان ہے بھائی یا میرے دعا اور تکلیف دکھ درد مشکلات یہ دونوں ٹکراتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے امر سے بلا آتی ہے اور بندے کی دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے دونوں کا ٹکراؤ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے بھیا کا نظام علا یوم القیامت اور دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے دعا تکلیف کو اور تکلیف دعا کو پچھاڑنے کی کوشش کرتی باقی جو اللہ کا امر رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے باہر القطع علت دعا تبدیل کو صرف دعا ہی تبدیل کر سکتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندے کی تقدیر شر کی طرف جا رہی آج ایک مشکل کل دوسری مشکل پرسوں تیسری مشکل مشاکل ہی مشاکل ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی لائن تبدیل کر دیتا ہے مشاکل کا راستہ ختم کر کے خیر و برتن کا راستہ شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا یہ تبدیلی کا معنی ہے کہ شر سے خیر کی طرف بندے کو لانے والی اور لگانے والی دعا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ دعا کی تاثیر تبدیل میں لکھی نہیں ہے تقدیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ایک بندے کی لائن شر قائم ہے تو آج سے وہ لائن بدل سکتی ہے اور خیر کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہو سکتا ہے اس طرح اللہ کا ذکر کرنا نمازیں پڑھنا رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے ہند شمس قمر آیا پان آیا دلہ لائن کا سفان کہ مئو کے عہد فلان حیات کہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کرن کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے پر نہیں لگتا یہ اللہ کی نشانی اللہ تعالیٰ کرتے سورج پوری کائنات کو منور کر رہے ہیں بالکل بے نور کر دے اتنی بڑی مخلوق بے نور کر دے ایک امر سے اللہ قادر مقصد کیا ہے کہ خود بہو حما عبادہ ہوں اللہ رب العزت ان دو نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اتنا بڑا سورج اتنی بڑی اتنا بڑا چاند ایک امر سے بے نور ہو گیا تم کیا جی تم کس دان پر نا کرتے ہو کہ معصیت ہے یہ گنا کیوں کرتے ہو اللہ رب العزت اتنے بڑے سورج کو اپنے امر سے پکڑ لیتا ہے اسے بے نور کر دیتا ہے تم کیا ہو رسول اللہ ہم نے شاہ فرمایا سائی بار آئی تم سب سے اویلا سلا جب تم یہ سورج گرن دیکھو یہ چاند گرن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف آ اللہ کا ذکر کرو نماز پڑھو لمبے سنتے ایک ایک رکعت میں دو دو رکو کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو یہ نہیں کہ سورج گرن دیکھنے کے انتظامات کرو وہ چشمے تیار کرو اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں سب کچھ چھوڑ دو کب ہوگی نسل نماز کی طرف آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ یہ اللہ رب العزت کی نشانی تو یہ اسباب اللہ نے پیدا کی اسباب خیر بھی ہے اسباب شر بھی اللہ کے امر سے آتے اللہ کا امر نہ ہو نہیں آتے حقیقت ایمان یہی ہے رسول اللہ سے کا فرمان ہے نہیں لوگ آپ کو حقیقت ایمان حتہ یا ہوں سمجھ کنڈے اسی پر ہوں تو اصوب اسوبر ہوں سمجھ کل کیا ہوں بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان کو پا ہی نہیں سکتا عقیدے کی لذت کو اور ایمان کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس چیز کا ملنا اللہ کے امر سے ہے اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جس چیز سے محرومی اللہ کے عمر سے ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا لہذا وہ ہر حال میں کانے اگر وہ بیمار ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ اللہ کا امر کوئی جزا فضا نہیں اگر کوئی نعمت ملتی ہے سمجھتا اللہ کا امر رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج امر امر مومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے ان امرہ کن لہو لہو خیر اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ان اس بہو شکر اسے خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے دی کوئی تو سراہ کوئی تکلیف ملتی ہے تو سبارا اللہ کی سزا پر اللہ کے امر پر صبر کرتا ہے اور شکر و صبر دونوں بہتر وہ شکر کر کے بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے اور صبر کر کے بھی جنت کا وارث بن جاتا ہے ان امر ہو ہوں ہو مومن کا ہر معاملہ بہتر بات یہ کہ شریعت کا علم ہو اور ان گہرائیوں سے واقف ہو باقی رہا جب یہ اللہ کے امر سے ہے تو پھر مریضوں سے مخالفت سے کیوں روکا گیا مجلوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو تعاون سدا زمین پر مت جاؤ کیوں کہا گیا پھر تمہارے عقیدے کو بچانے کے لیے تم کسی مجلوم سے ملو اور اس سے ملنے کے بعد اللہ کے امر سے تمہیں پور کا مرض بچ جائے چزام کا مرض بچ جائے اور تم یہ باتیں کرو یار فلاں سے مل کر آیا تھا تو مجھے بھی یہ بیماری لگی تمہیں زکام لگ جائے اور تم یہ بات کرو فلاں مضبوط انسان کا جھوٹا پانی پی لیا تھا مجھے بھی یہ بیماری لگی یہ شرک اس قسم کا جملہ شرک کیا جملہ اس لیے شریعت نے شرک کے راستوں کا سطح باب کر دیا کہ ان راستوں پر جاؤ ہی نہ جہاں چلنے سے تمہارے عقیدے پر حرف آ سکتا ہو کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہو مجروح ہو سکتا ہو اس سے آپ اندازہ کیجیے عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور شریعت کس قدر آپ کے عقیدے کو بچانا چاہتی اور آپ کے عقیدے کا دفاع کرتی تو لا مرض کا متاثر ہونا کچھ نہیں نفی کر دی ہاں بعض امراض اسباب کا درجہ رکھتے ہیں جن کی تاثیر اللہ کی طرف سے کسی طور کے مریض کو آپ ملیں اور آپ کو مرض لگ جائے تو وہ اللہ کے اندر سے لگے نہ لگنے کا امکان نہ لگنا بھی اللہ کے اندر سے اور لگنا بھی اللہ کے اندر سے اور اگر لگ جائے تو اس نے اس مرض کا جو ہے وہ مرض حالت نہیں کہ مرض میں طبیعت یہ اثر رکھا گیا ہو کہ وہ پھیل جائے اور بچ جائے بلکہ اس کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے بلا ہاما تھا فرمایا کہ ہاما بھی نہیں چاہلیت کی ایک رسم ہے چاہلیت کی ایک فکر ہے جس کو شریعت میں توڑا ہاما کیا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص جب مر جاتا تو اس کی ہڈیاں اور اس کی روح ایک پرندے کی شکل سے دوبارہ زمین پر آ جاتی اکثر کہتے تھے کہ وہ الو کی شکل جاتی شریعت نے اس تناسب کے عقیدے کی نفی کر دی کہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں اسی طرح بنا سفر سفر بھی کچھ نہیں یہ سفر کیا ہے سواد سے سفر ایک مہینہ جو ابھی چل رہا ہے محرم اور سفر جاہلیت کے دور میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور آج بھی آج بھی بہت سے لوگ سفر کے مہینے کی نحوست کا عقیدہ رکھتے یہ نہیں ہے جراثے سفر میں سفر کے مہینے میں وہ بڑے فیصلے نہیں کرتے سفر نہیں کرتے اور یہ پنپخ لوگ سفر کی آخری خود میں اجتماعات منعقد کرتے اور کھانے پکاتے کہ سفر کا مہینہ ٹل رہا ہے ختم ہو رہا ہے اور گھروں سے دور دور چلے جاتے ہیں پارکوں میں باغیچوں میں اور راس پر ٹہلتے ہیں چہل نہیں کرتے یہ عقیدہ آج کے مسلمانوں میں موجود ہے رسول اللہ وسلم نے کہ سفر کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھنا کچھ نہیں باطل باتیں یہ باتیں ہے اللہ رب العزت نے کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں رکھی سفر کا مہینہ اللہ رب العزت کے ایام میں سے ہے جو اللہ نے سال کے تین سو ساٹھ دن بنائے بارہ مہینے بنائے ان میں سے ایک سفر کا مہینہ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ دنوں نے کوئی نحوست نہیں نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ رب العزت کی شان نے گسا کی مسلم اللہ تعالیٰ نے بعد ایام کو باعث سے خیر کو قرار دیا ہے اس کی برکات بیان کی ہے جیسے جمعے کا دن سید الیام رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ کوئی بندہ جو چاہے دعا کرے اللہ قبول کر لے اور یہ گھڑی اثر کے بعد جو پل نے لوہا اللہ کا جلندر ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتاتے کہ وہ گھڑی چھوٹی سی ہے مختصر ہے لیکن اس گھڑی میں جو بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے شمع صدر ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل محرم کی دس تاریخ کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اسی طرح عشر دن حج کا روزہ ایک روزہ دو سال گناہوں کا کفارہ ان یعنی بعض دنوں کو بعض گھڑیوں کو مبارک کو کہا گیا لیکن کسی گھڑی کو کسی دن کو کسی مہینے کو شریعت میں نہیں کہا اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے کہ فلاں مہینہ میں اس میں مسفر سفر نہیں کریں گے شادی بیاہ نہیں کریں گے کوئی بڑے کام نہیں کریں گے یہ عقیدہ باطل ہے شریعت نے اس کی تردید کی کہ سارے جو زمانہ ہے یہ اللہ کے مخلوق ہے اور اللہ رب العزت کے پیدا کرتا ان دنوں میں ان ایام میں کوئی نہ ہاں شریعت دنوں کو نہوست قرار دیتی ہے پانچ دنوں کو اور یہ وہ دن ہے جو تمہاری نافرمانی میں گزرے جس دن تم گناہ کرو گے کس دن کسی معصیت کا ارتقاب کرو گے کس دن تم اللہ کے کسی حد کو توڑو گے اللہ کے کسی قانون کو پامال کرو گے وہ دن ملحوظ ہے تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ ہونے لوگوں کے لیے والے کے لیے کہ وہ گناگار ہوتا ہے وہ شریعت کا بادی ہوتا ہے یہ چیز پائے سے نحوست ہے گنا کرنے والے کے دوسروں کے لیے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ پاس ہوتا تکلیف اور گناہ عام ہوتے ہیں اور اللہ کا حصم نازل ہوتا ہے اور اللہ سب کو پکڑ خاص گنا گار ہو یا نہ ہو سب کو پکڑ سور کے کیا اپنی جیتوں اور عملوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے سب پر تو گار کی نحوست دوسروں پر بھی ہوتی کہ اللہ اسے بھی پکڑتا اور اس کے جرینا سے اسے کوئی پکڑ دیتا رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ہمیں سمود کی بستی آ گئی جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جہاں اللہ نے قوم کو برباد کر دیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان کر پایا کو تم یہاں سے گزر رہے ہو اس قوم کی زمین سے داخل ہو رہے تھے ہو رہے ہو گزرے بغیر چارہ کار نہیں یہاں سے تم گزرو بوتے ہو آئی مصیبت عذاب ہو ممکن ہے تو آزاد انہیں پہنچا تمہیں بھی پہنچے یعنی سدیاں گزر گئی سال ہا سال گزر گئے لیکن اس قوم کی نہوست کے ساتھ ابھی تک کہ یہاں سے گزرنے والا شاید اس آزاد میں گرفتار ہو جائے اس عذاب میں وہ فون گرفتار تو ایام میں نہیں کسی مہینے میں نہیں کسی دن میں نہیں کسی گھڑی میں نہیں لہر سے گناہ گنا ہو گناہوں سے استعمال کر اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا ہے اپور بہ رحال ہے اسپتھ روپنا نہیں بنا کو بات بتا